عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے ابن سیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا اس کی ماں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی کیا اے ابن سیاد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے وہ چونک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تینتیس